وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوا اتارا اور اجازت دی کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کافر امالقہ کے خلاف جہاد کریں جو بیت المقدس پر قابض ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور نہایت پست ہمتی کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا انہیں میدان تیہ میں پھینک دیا جہاں وہ چالیس سال تک بھٹکتے رہے اس طویل مدت کے بعد یوشا بن نون علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا جب وہ لوگ میدان تیہ میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ایک سفید بادل کو ان کے سروں پر لا کر ٹھہرا دیا تاکہ آفتاب کی تمازت سے بچے رہیں اور کھانے کے لیے من و سلوا دیا من شبنم کی مانند ایک چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی اور درختوں اور پتھروں پر جم جاتی تھی اور مزے میں شہد کے مانند میٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کم اتن یعنی سانپ کی چھتری من کی ایک قسم ہے جسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اتارا تھا سلوا بٹیر کے مشابہ ایک چڑیا تھی اور اجازت دی کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ اللہ تعالیٰ نے من و سلوا جیسی نعمتوں کو ان کے لیے حلال بنا دیا تھا تاکہ کھائیں پئیں اور اللہ کی عبادت کریں لیکن نافرمانی اور سرکشی ان کی سرشت بن چکی تھی اظہار بے صبری و ناراضگی بے ادبی شکو و شکایت اور اللہ کی ناشکری ان کا شیوا ہو چکی تھی اس لیے اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں